Well, need a pickup? Need a Jeep? Need a car? At well, Serpa Chrysler Dodge Jeep and Ram, your family can get the vehicles you need at the price you want. Serpa Chrysler Dodge Jeep Ram on Kennedy Road, just north of the 401. ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ان سے درگزر کر اور کہہ سلام بس ان قریب وہ جان لیں گے یارو خودی سے بات آؤ یا نہیں اپنی پاک صاف بناؤ یا نہیں یارو خودی سے بات باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں حق کی طرف رجوع یا نہیں کب تک رہو گے دو تاسو میں ڈوبتے آخر قدم بسے اٹھاؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے بات کیوں کر کرو گے رد جو محقق ہے ایک بار کچھ ہوش کر کے عذر سناؤ یا نہیں ہوں اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ کے ساتھ خاکسار آپ کا میزبان سلیمان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے سامعین ریڈیو احمدیہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہر ہفتے کو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں رات نو تا دس بجے F M hundred point seven پر پیش کیا جاتا ہے اردو زبان میں اس کے بعد عربی اور بنگلہ زبان میں بھی یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اتوار کی شب رات نو تا بارہ بجے اردو زبان میں اے ایم اتوار کی شب آپ کی خدمت میں یہ پروگرام رات آٹھ تا دس بجے F M hundred point seven پر اور اسی طرح رات دس تا بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے سامعین جماعت احمدیہ کا موقد جماعت احمدیہ کا ایمان ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق کہ اس زمانے میں اس زمانے کی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مسیح اور مہتی کا وجود دنیا میں ظاہر ہوگا اور جماعت احمدیہ انہی پیش گوئیوں کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ والسلام کو امام مہدی و مسیح مود تسلیم کرتی ہے اور ان کو مانتی ہے سامعین ریڈیو احمدیہ کا پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی خدمت میں جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے اس کے بعد آپ کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ آپ سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں سامعین یہ پروگرام مختلف موضوعات پر مبنی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جس میں اسلام انویسٹ فقہ احمدیہ طریق اسلام اور آج کا جو موضوع ہے وہ تحریرات حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے سامعین آپ نے اسی سے زائد کتب تحریر فرمائی اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی ایک کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کا پس منظر لکھنے کی وجہ اور اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اس کے بعد عمومی دعوت یہ دی جاتی ہے کہ آپ اس کتاب کے حوالے سے یا دیگر اور تحریرات کے حوالے سے کوئی سوال آپ پیش کرنا چاہیں تو ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو کا نمبر بھی بتاتے ہیں جس کے ذریعے آپ ہم تک اپنا سوال پہنچا سکتے ہیں سامعین اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مکرم غلام مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں پروفیسر جامعہ احمدیہ ہے اور مبلغ سلسلہ ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کا آغاز کریں جی مصباح صاحب جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد محمد وبارک وسلم حمید مجید جیسا کہ آپ نے تعارف میں بتایا ہے کہ مسیح محدود علیہ السلام کی تحریرات کے حوالے سے ہم پروگرام پیش کرتے ہیں سامعین کی خدمت میں جی اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے میں ہے لیکن عموماً تو ہم کسی کتاب کا تعارف کراتے ہیں لیکن کبھی کبھی حضرت مسیح محدود علیہ السلام کی کسی کتاب کی بجائے آپ کی چند تحریرات جو ہیں جی کسی مضمون کے حوالے سے وہ بھی جی سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی بالکل ٹھیک تو آج بھی اسی حوالے سے چونکہ ہمارے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے ہفتے کا دن ہے تو اس میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین کی طرف سے احمدیہ مسلم جماعت کے جو مخالفین ہیں ان میں سے بعض تو نادانستہ طور پر لیکن بعض جانتے بوجھتے ہوئے یہ جھوٹ بول جاتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے شروع میں آتے ہی سب کو کافر کہہ دیا جی تو کہ جو مجھے نہیں مانتا تو اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے نے پہل نہیں کی بلکہ مولوی حضرات نے آپ پر فتویٰ کفر لگانے میں پہل کی ہے تو اس لیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح محدود علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تو کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے یہ درست نہیں ہے یہ مولوی حضرات نے جو ہے وہ فتویٰ تکفیر لگایا اور اس کے چند سالوں بعد پھر جواباً مسیح محدود السلام نے ان کے جواب میں اس کی بھی وجہ بیان فرمائی کہ آپ نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں یہ لکھا اٹھارہ سو چورانوے میں کہ میں نے اپنے عقیدے اپنا کلمہ اپنا رسول اور اپنی کتاب سب ان کے سامنے پیش کیے پھر بھی یہ مجھے کافر کہتے ہیں اس لیے حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو شخص دوسرے کو کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے تو اس حدیث کی بنا پر حضرت مسیح محدود السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث ہمیں حق دیتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کافر سمجھیں جو ہمیں ہمیں کافر کہتے ہیں تو اس میں حضرت علیہ السلام نے جو پہلی کتاب لکھی وہ براہین احمدیہ تھی جی تو براہین احمدیہ میں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ ساری اسلام اور قرآن کریم کی دفاع میں یہ کتاب تھی اس لیے مسلمان طبقہ تو بڑا خوش تھا اس کتاب کے آنے سے اور انہوں نے ریویو بھی لکھے اس کے بعد پھر سرما چشمے آریہ تھی وہ بھی آریوں کے جواب میں تھی کے لیے تھی تو یہ جو مسلمانوں نے مسیح ماؤد علیہ السلام کے خلاف مخالفت شروع ہوئی ہے یہ زیادہ تر اٹھارہ سو نوے میں جا کے شروع ہوئی جب آپ نے گو کہ اس سے پہلے بھی کچھ مخالفت لوگوں کی طرف سے موجود تھی لیکن اٹھارہ سو نوے میں یہ باقاعدہ منظم طور پر سامنے آئی جب آپ نے مسیح معود ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ اعلان کیا کہ حتیثہ علیہ السلام جن کا کہ دنیا انتظار کر رہی ہے کہ وہ آئیں گے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ وہ تو وفات پا چکے ہیں اور قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی گواہی دیتا ہے جس مسیح نے آنا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ مسیح تو ہی ہے تو یہ وہ اب ہم بعض تحریرات پیش کرتے ہیں مسیح محدود علیہ السلام کی جیسا کہ میں نے بتایا ہے اٹھارہ سو نوے میں آپ نے کتاب لکھی ہے فتح اسلام اور اس کتاب کے بعد پھر جو ہے وہ فتویٰ کفر آپ پر لگائے گئے ہیں اس سے پہلے کوئی اس طرح یہ خطوط ہیں حضرت مسیح محدود علیہ السلام کے جن سے کہ ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ کیسے لوگوں نے پہلے آپ کے خلاف بزبانی شروع کی ہے یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول جو جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ تھے حضرت مولانا حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام ان کے نام یہ خط ہے جو پندرہ جولائی سن اٹھارہ سو نوے کا ہے جی اس میں حضرت مسیح علیہ السلام لکھتے ہیں کہ غزنوی صاحبوں کا جوش اس قدر ہے کہ ناگفتہ بے در حقیقت ان الہامیوں نے یعنی یہ بعض لوگ تھے غزنوی امرتسر کے رہنے والے جو کہتے تھے کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ مرزا صاحب ناوز باللہ ضال ہیں جہنمی ہیں تو حضور لکھتے ہیں کہ ان کے الہامات کا یہی خلاصہ ہے کہ یہ شخص زال ہے جہنمی ہے اور میں نے سنا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ دبی زبان سے کافر کہنا شروع کر دیا ہے جی اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ ایک بڑے امر کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو یہ اٹھارہ سو نوے میں آپ ان بعض مولوی حضرات کا ذکر کر رہے ہیں مولوی محمد حسین بزبانی نہیں کرتے مگر زال کہے جاتے ہیں اور تعجب یہ کہ بعض لوگ کافر کہتے ہیں وہ اپنے خط میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی لکھ دیتے ہیں تو یہ اٹھارہ سو نوے میں آپ جولائی میں آپ لکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کافر کہنا شروع کر دیا ہے تو یہ آغاز جو ہے ان کی طرف سے شروع ہوا یعنی پہل ہوئی اور بعد میں پھر مبالے کے لیے بھی آپ کو دعوت دی گئی تو آپ شروع میں مبالے سے اس لیے انکار کرتے رہے کہ کیونکہ قرآن کریم میں مبالہ جو ہے وہ اختلافی مسائل کے لیے نہیں بیان ہوا کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ رائے میں اختلاف ہے تو آپ مبالہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے مبالہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی شخص کو کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ جھوٹا ہے اور مفتری ہے تو آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے ابھی پوری طرح سنا ہی نہیں تو میں کیسے ان سے مبالہ کر لوں تو یہ خط بھی حضرت نواب محمد علی خان صاحب کا ہے جو مالیر کوٹلہ کے تھے اور بعد میں یہ احمدی ہو گئے لیکن احمدی ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت مسیم علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا تو جس کے جواب میں آپ نے ان کو یہ ایک لمبا خط لکھا ہے جو دسمبر اٹھارہ سو بانوے کا ہے اس میں حضرت مسیح محدود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں اول دنوں میں میرا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمانوں سے کیوں کر مبالہ کیا جائے اب یہ اٹھارہ سو بانوے میں حضور لکھ رہے ہیں یعنی کہ میرا یہی خیال تھا کہ مسلمانوں سے کیوں کر مبالہ کیا جائے جی اب یہاں صاف ظاہر ہے کہ حضور مسلمانوں کو مسلمان ہی کہہ رہے ہیں جی تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے آتے ہی کفر کا فتویٰ لگا دیا یہ درست نہیں ہے اور بالکل جھوٹ ہے جو حضرت مسیح محدود السلام کی نسبت بولا جاتا ہے حضور فرماتے ہیں کیونکہ مبالہ کہتے ہیں ایک دوسرے پر لانت بھیجنا اور مسلمان پر لانت بھیجنا جائز نہیں اس لیے میں اس مبالے میں آگے نہیں آیا مگر اب چونکہ وہ لوگ بڑے اصرار سے مجھ کو کافر ٹھہراتے ہیں اور حکم شرع یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر ٹھہراوے اگر وہ شخص در حقیقت کافر نہ ہو تو کفر الٹ کر اسی پر پڑتا ہے جو کافی ٹھہراتا ہے اسی بنا پر مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ جو لوگ تجھ کو کافر ٹھہراتے ہیں اور فتوا کفر کے پیشوا ہیں ان سے مبالے کی درخواست کر تو یہ اٹھارہ سو بانوے میں یہ مضمون چل رہا ہے کہ آپ نے کسی کو بھی حالانکہ اٹھارہ سو نوے میں آپ اعلان کر چکے تھے کہ میں ہی مسیح مود ہوں اور حدیثہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اس کے باوجود اٹھارہ سو بانوے تک آپ نے یہ یعنی جو آپ پر ایمان نہیں لایا ان کے بارے میں یہ اعلان نہیں کیا کہ کافر ہیں آپ ان کو جی۔ مسلمان ہی سمجھتے تھے اور کہ وہ دائرہ اسلام میں ہی ہیں ہاں انہوں نے مسیح اور مہدی کو بھی نہیں مانا تو اس میں پھر جب ان لوگوں نے فتویٰ کفر میں حد کر دی تو جواباً پھر حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ وہ لوگ جو تجھ کو کافی ٹھہراتے ہیں اور فتویٰ کفر کے پیشوا ہیں ان سے کی درخواست کر یعنی ابھی سارے مسلمان بھی اس میں حضور نے مخ... نہیں لیے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے فتویٰ کفر میں جو پیشوا تھے جنہوں نے فتویٰ لکھ کر اور ہندوستان میں وہ گھمایا اور اس پر دستخط کروائے تو ان کو آپ نے پہلے مخاطب کیا ہے کہ حدیث کی روح سے شریعت کی روح سے ہم حق رکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ہمیں کافر کہتے ہیں کافر سمجھیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کو کوئی کافر کہے اور وہ نہ ہو تو کفر الٹ کر اسی پر پڑتا ہے جو کہتا ہے پھر اس میں آخر حضرت مسیح علیہ السلام یہ اور بہت سے حوالے ہیں لیکن ہم اب حضور کی زندگی کے آخر کی طرف آتے ہیں سن انیس سو سات میں ایک بڑے مسلمان لیڈر بیرسٹر فضل حسین صاحب جو بٹالہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں آئے یہ جی۔ احمدی نہیں تھے لیکن بہت ہی پرثر ان کی شخصیت تھی جی اور ان کی وفات تقریباً انیس سو چونتیس پینتیس میں ہوئی ہے جی اور اس میں لکھا ہے کہ یعنی قائد اعظم محمد علی جناز صاحب تو آئے لیکن اس سے پہلے ان کی شخصیت کا مسلمانوں پر بڑا اثر تھا اور مسلمان آپس کے اختلافات مٹا کر ان کی بات کو سنتے تھے ان کا اتنا اثر تھا یہ اعظم مسیح محدود علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اگر تمام غیر احمدیوں کو کافر کہا جائے تو پھر اسلام میں تو کچھ نہیں رہتا اعظم مسیح علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے اختلافات آپس میں مٹیں اور ان کو کٹھا کیا جائے جی۔ تو وہ حضور کے پاس پہلے بھی آ چکے تھے اس دفعہ آئے تو اور باتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی کی کہ اگر ہاں۔ آپ غیر احمدیوں کو کافر کہیں گے تو وہ تو پھر اور دور چلے جائیں گے اور جی۔ ہم تفریق ہوگا تفریق ہوگی تو ہم جی۔ تو اکٹھا نہیں کر سکیں گے اس پر حضرت مسیح محدود السلام نے فرمایا یہ ملفوظات جلد پنجم کا صفحہ چھ سو پینتیس ہے حضرت مسیح محدود السلام فرماتے ہیں ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے جی جب تک کہ وہ ہمیں کافر کہہ کر خود کافر نہ بن جائے آپ کو شاید معلوم نہ ہو جب میں نے معمور ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد بٹالہ کے محمد حسین مولوی ابو سعید صاحب نے بڑی محنت سے ایک فتویٰ تیار کیا جس میں لکھا تھا کہ یہ شخص کافر ہے دجال ہے زال ہے اس کا جنازہ نہ پڑا جائے جو ان سے السلام علیکم کرے یا مسافہ کرے یا انہیں مسلمان کہے وہ بھی کافر تو یہ حضور بتا رہے ہیں کہ آغاز کیسے ہوا تھا تو اس میں یہ آپ نے وضاحت فرما دی کہ انہوں نے پہلے یہ کام شروع کیا آپ لوگ خود ہی کہہ دیں کہ ان حالات کے ماتحت ہمارے لیے کیا راہ ہے ہم نے ان پر پہلے کوئی فتویٰ نہیں دیا تو اب جو انہیں کافر کہا جاتا ہے تو یہ انہی کے کافر بنانے کا نتیجہ ہے تو یہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے وضاحت فرما دی ان کو کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا جی۔ حضور فرمایا کہ ایسا اگر ہم نے کیا ہے تو ہمیں بتایا جائے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اٹھارہ سو چورانوے میں جا کے یہ کہا کہ جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں تو شریعت حدیث یہ کہتی ہے کہ ایسا مومن کو مسلمان کو کافر کہنے والا شخص خود کافر بن جاتا ہے یہ اٹھارہ سو چورانوے کی بات تو اس سے چار پانچ سال پہلے یہ مولوی حضرات حضرت مسیح محدود علیہ السلام کے خلاف ایسے فتوے دینا شروع ہو گئے تھے تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو آج اشتعال دلانے کے لیے یا لوگوں کو میں جی۔ غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے آتے ہی یہ فتویٰ دے دیا تو اس میں تو مسیح محدود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا یہی ملفوظات میں کہ جب تک یہ لوگ ایک اشتہار نہ دیں انہوں نے کہا کہ حضور بعض لوگ ایسے بھی ہیں مرزا صاحب یعنی وہ تو احمدی نہیں تھے کہ وہ آپ کو کافر نہیں کہتے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے فرمایا ہے یہاں فرماتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ ایک اشتہار نہ دیں کہ ہم سلسلہ احمدیہ کے لوگوں کو مومن سمجھتے ہیں بلکہ ان کو کافر کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں تو میں آج ہی اپنی تمام جماعت کو حکم دے دیتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیں ہم سچائی کے پابند ہیں آپ ہمیں شریعت اسلام سے باہر مجبور نہیں کر سکتے تو یہ حضور نے بڑی وضاحت فرما دی جی۔ کہ اگر وہ آج اعلان کر دیں کہ ہم احمدیوں کو مومن سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں جنہوں نے فتویٰ کفر لگایا تو مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ احمدی جو ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیا کریں تو اتنی عظم محدود علیہ السلام نے یہاں بات جو ہے اس کا اعلان کر دیا لیکن حضور نے وہی فرمایا کہ یہ تحریر ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیں جو آخر پہ فکرہ جی جی حضور نے بیان فرمایا ہے یہ ملفوظات جل پنجم جی جو فکرہ ہے کہ یہ ہمیں شریعت سے جی آپ ہمیں شریعت اسلام سے باہر مجبور نہیں کر مجبور نہیں یہ اصل چیز ہے جی مجبور نہیں کر نہیں کر سکتے جو شریعت ہے اسی کے مطابق ہوگا اور جو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان جی ہاں بالکل تو اس لیے جو اس کو کافر کہتا ہے تو حدیث نے یہ کہا جی۔ ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی محفوظ کیا ہے دین کو اس طرح کہ اس طرح جو فتوی لگاتے پھرتے ہیں ان کو یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر جھوٹا فتویٰ لگایا تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن وہی فتویٰ الٹ کر تم پر پڑے گا تو یہ جواب مسیح محدود علیہ السلام نے محترم سر فضل حسین صاحب بیرسٹر جو تھے ان کو دیا کہ ہم نے آغاز نہیں کیا ان جی، لوگوں نے آغاز آغاز جی۔ کیا ہے بہت شکریہ غلام مصباح صاحب جزاکم اللہ سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آج جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ موضوع تحریرات حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے آپ نے اسی سے زائد کتابیں لکھی جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ ہم ایک کتاب کا تعارف یا جس طرح کے مصباح صاحب نے بھی بیان کیا کتاب یا ایک موضوع کے حوالے سے ہم مختلف تحریرات حضرت مسیح محدود علیہ و السلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آج جو ہم نے موضوع چنا ہے اور جس حوالے سے آپ نے بعض تحریرات سنی ہیں وہ عام جو مسلمانوں کا اعتراض ہے کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ نے جو مسلمان ان کو نہیں مانتے تھے ان کو کافر قرار دیا ہے جو کہ بات درست نہیں ہے آپ نے تفصیل سے غلام مشورہ صاحب کا جواب بھی سنا سامعین یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم آپ کے سوالات اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہمارے پاس قریب اب آدھا گھنٹہ ہے تو جتنے بھی سوالات ہم اس پروگرام میں آپ کے شامل کر سکیں گے ان کو ہم ضرور کریں گے اسٹوڈیو کا phone number four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اور ہمارا پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا telephone toll free number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اس کے علاوہ اگر بذریعہ ای میل آپ ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں تو ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہماری جو ویب سائٹ ہے voice of Islam dot C A جہاں پر اگر آپ یہ پروگرام کسی کو سنوانا سنوانا بھی چاہیں تو اس ویب سائٹ پہ جا کر لائیو یہ پروگرام سنا جا سکتا ہے اور جہاں پر گزشتہ پروگرام کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے غلام اسپا صاحب ایک سوال پیش ہوا ہے جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے بذریعہ ای میل پیش ہوا ہے مکرم رحمۃ اللہ صاحب نے پیش کیا ہے ٹورنٹو سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی بھی مسلمان کے لیے ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے اور کیا اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں کلوا سکتا ٹھیک ہے جی یہ بحث تو پچھلے دنوں میں پاکستان میں بڑی جی جی گرما گرم اس پہ باتیں ہوئیں تو اور وہاں مسئلہ یہ کہ جو حضرات ہیں خواب و سیاست سے تعلق رکھتے ہوں جی یا وہ اینکر ہیں ٹی وی پروگرامز کے وہ بھی بڑے محتاط ہو کے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ نکل نہ جائے جی زبان سے انجانے میں کہ مولوی حضرات ہمارے پیچھے پڑ جائیں تو وہ جو پروگرام سننے کا موقع ملا اس میں وہ شروع میں آتے ہی یہ کہتے تھے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں جی کہ ختم نبوت جو ہے وہ بنیادی عقیدہ ہے اور ایک بنیاد ہے یہ تو درست ہے کہ آ حضور جی، صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں قرآن کریم نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی جین قرار دیا ہے جی تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون نبی جین ہونے میں کوئی دو رائے نہیں اس میں جماعت احمدیہ مسلمہ بھی یہی بات کہتی ہے لیکن خاتم النبی جین کے معنوں میں خود مسلمان علماء میں دو رائے موجود ہیں جی خاتون نبین کے معنی کیا ہیں اس میں جماعت احمدیہ کو اگر آپ نکال بھی دیں تو بزرگان نے اسلام میں اسلاف میں اس کے معنوں میں دو رائے موجود ہیں تو انہی دو رائے کو جماعت احمدیہ بھی پیش کرتی ہے کہ یہ رائے بھی درست ہے اور یہ رائے بھی درست ہے اور اس میں کہ خاتم خاتم النبیین میں ایک فضیلت کے معنی جی کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت جو ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے اور جو بانی ہیں مدرسہ دارالعلوم دیو بند کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی بات لکھی کہ اس میں فضیلت خاتمیت زمانی نہیں خاتمیت مرتبی ہے جی یعنی مرتبے کے لحاظ سے آپ سب سے کوئی اوپر نہیں جا جا سکتا کوئی اوپر نہیں آخر پر جی، ہیں لیکن زمانی جو ہے کہ آخر پہ آپ آئے اس کا بھی انہوں نے انکار نہیں کیا اور اس کا جماعت مجھے بھی انکار نہیں کرتی کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو بحیثیت شرعی نبی آپ آخری نبی ہیں اور قیامت تک اب کوئی ایسی کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر سکے اس لیے آپ نے یعنی حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ بالفرض اگر بعد زمانہ محمدی کوئی نبی آ بھی جائے تب بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا جی یہ بڑا مشہور جی ان کا جی۔, جی تو یہ یہ تو یہ یہ یہ یہ دو رائے یہی ہیں بزرگان اسلام کہ ایک تو یہ کہ ایک طبقہ یہی کہتا ہے کہ زمانی لحاظ سے ختم اور کوئی نہیں آئے گا لیکن ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جنہوں نے کہا ہے کہ آخری نبی یا آپ پر ختم ہونے سے مراد شریعت کا ختم ہونا ہے اور وہ اب کوئی نہیں آ سکتا ہاں غیر شرعی نبی آپ کی متا پیروی میں آ سکتے ہیں تو اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم خاتم نبی ماننا وہ تو قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے اس کی ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے اس لیے اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اس کے معنوں میں یہ زبردستی کر دینا کہ نہیں اس کے ایک ہی معنی ہوں گے اور جو اس کے دوسرے معنی کرے گا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اس میں انہوں نے صرف جماعت احمدیہ مسلمہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ الفاظ بنائے اور اس لیے جماعت کا نام بھی اپنے آئین میں لکھ دیا کہ اس سے مراد کان یہ آئین یا قانون بنا سے اصل مقصد ہمارا احمدی حضراتی ہیں جی کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ اس آئین کی شک سے خود پرانے کئی بزرگان پر بھی جو ہے وہ حرف آتا ہے اور ان پر بھی, بھی یہ فتویٰ صادر ہوتا ہے تو انہوں نے اس بات کو لپیٹتے ہوئے سیدھا ہی جماعت کا نام لکھ دیا کہ احمدی اور لاہوری گروپ سے ہمارا تعلق نہیں ہے جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو مانے تو وہ مسلمان نہیں ہیں جی تو یہ اس پر آپ دستخط کرتے ہیں یعنی جو لوگ اپنے آپ کو آئینی مسلمان کہلانا چاہتے ہیں وہ اس پر دستخط کرتے ہیں تب جا کے وہ پاکستان کے آئین کی دوسرے مسلمان سمجھے جاتے ہیں ورنہ نہیں تو اس میں حقیقت تو یہی ہے کہ اس کے معنوں میں دو رائے ہیں اور وہ جی جی صحیح جی، صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ غلام مصباح صاحب جزاکم اللہ تو جو ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے عرض کیا ہے آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ معنوں میں فرق ہے ہم میں جماعت احمدیہ میں اور دیگر جو مسلمان اس کے معنی کرتے ہیں جی تو ایک مسلمان کے لیے جو سوال تھا ان کا ختم نبوت پر ایمان لانا پھر ضروری ہوا ہاں جی ہاں جی یہ ضروری مسیح علیہ السلام نے بھی یہ لکھا ہے ہاں جی کہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان اس کے بغیر انسان مسلمان مسلمان نہیں کھلا سکتا ہاں جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ دوسرا سوال وہ کہ اس کا جی جو بنیاد ہے جی۔ مسلمان دائرہ اسلام میں آنے کی جی وہ تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول بالکل صحیح بالکل صحیح لیکن آگے اس میں دائرہ اسلام میں تو انسان آ جاتا ہے جی۔ لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ہر بات پر ایمان ہو ایمان ہے جس طرح کوئی نماز نہ پڑھے تو فرمایا کہ وہ بھی کافر, کافر اس میں کفر کیا بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ ہے مسلمان وہ ہے مسلمان لیکن وہ کافر بھی جی۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ دوسرا سوال جو ہمیں تحریرات کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک جن جو ایک سوال جو پیش ہوا ہے کہ قرآن کریم سے انہوں نے یہ ہم نے بہت دفعہ اس کا جواب دیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ غلام بھی کہ کوئی ایک آیت جس سے وفات مسیح ثابت ہو تو یہ بہت دفعہ دیا گیا ہے جواب لیکن چونکہ ای میل پہ یہ سوال مصول ہوا ہے تو اس کا اگر سرسی سا جواب دے دیں نہیں اس میں میرے خیال آپ ای میل میں ہی ان کو وہ تیس آیات وہ بھیج سکتے ہیں جی ہاں جی ہاں کہ ان کو پڑھ لیں اور ان پر غور کریں جی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حتیثہ علیہ السلام جو ہیں ان کی وفات کا ذکر ہی قرآن کریم میں موجود ہے لیکن ایک آیت ہم چلیں یہاں پڑھ دیتے ہیں کہ صورت عمران میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام جی کی زندگی میں ہی کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا لئیے اب رافیو کا کا اگر ترجمہ مان بھی لیں کہ جسمانی طور پر اٹھایا جائے گا ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نام ہے صفت ہے رافع جی اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ رافع ہے تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درجات بلند کرتا ہے لیکن اگر مان بھی لیں کہ اس کا مطلب جسمانی طور پر آسمان پر اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ یہ کیا تھا متوفی کا و رافیو کے لئے کہ تیرے رفع کرنے سے پہلے میں تجھے متوفی کا وفات دوں گا صحیح تو اللہ تعالیٰ نے یہ سیکوینس میں چار باتیں اس آیت میں بیان فرمائی ہیں تو یہ دو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعزاز سے تعلق رکھتی ہیں ایک متوفی کا اور اس کے بعد رافع کا علیہ ہوگا تو رفع جو ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متوفی کا کو رکھا ہے اس لیے ضروری ہے کہ رافیو کا علیہ کا وعدہ پورا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کا کا وعدہ پورا کیا ہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا ہے اور وہی ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اس کے بعد آپ کا رفع ہوا اور یہی انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد ان کو ان کے درجات بلند کرتا ہے اور آسمانوں میں انہیں جگہ دیتا ہے جی صحیح ہے بہت شکریہ بہت شکریہ غلام صاحب دوسرا ایک عمومی آپ سے درخواست ہے کہ اس چیز پر روشنی ڈال دیں جس طرح آج ہم نے کفر کے متعلق تحریرات سے جوابات دیے ہیں تو عمومی یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے ناؤز بلّہ ناؤز بلّہ مسلمانوں کو گلیاں دی ہیں اپنے کتب میں عمومی اس پہ اگر دو چار منٹ میں روشنی ڈال دیں کہ اس نہیں ایسا کوئی بات ایسا جو سوال ہے وہ تو ایگزیکٹ حضرت مسیم علیہ السلام کا حوالہ لانے سے کہ یہ کتاب ہے اور اس کی یہ لکھا ہے تو وہ حوالہ ہوگا تو ہم خود ہی ان کو بتا دیں گے کہ جی. اس کی پیچھے آپ چار لائنیں پڑھ لیں تو آپ کو پتہ جی. چل جائے گا کہ اس میں کون لوگ مراد ہیں یہ درست جی. غلط ہے کہ مسیح محدود السلام نے تمام مسلمانوں کے خلاف ایسی تحریرات کی ہیں ہاں جزا و سید ان سید المصلحہ جنہوں نے آپ کے خلاف بزبانی میں حد کر دی تو آپ نے جواباً پھر ان کے خلاف سخت الفاظ کچھ استعمال کیے تاکہ شاید وہ اس راہ سے بعض آ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ایسے علماء آخری زمانے میں کرادت و خنازیر جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علماء کو سور اور بندر بندر کہا ہے تو اس سے سخت الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں تو حضرت مسیح محدود علیہ السلام کو الزام دینے سے پہلے کہ آپ نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں یہ حدیث کے الفاظ دیکھ لینے چاہیے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چور کے لیے نہیں کسی ڈاکو کے لیے نہیں کسی زانی کے لیے نہیں بلکہ علماء کے لیے یہ الفاظ بولے ہیں کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہو جائیں گی کہ جو ان کو ان ناموں کا مساق بنا دیں گی جی بہت شکریہ غلام مصف صاحب سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں جاری ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر نوٹ کیجیے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two ہمارا ٹول فری نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اگر بذریعہ ای میل آپ ہم تک اپنا سوال پہنچانا چاہیں ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامعین اس وقت آپ کی خدمت میں پروگرام ریڈیو احمدیہ جاری ہے اور اس وقت جو موضوع اس پروگرام کا ہے وہ تحریرات حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ ہے آج ہم نے آپ کی خدمت میں ایک موضوع کے حوالے سے حضرت مسیح محدود اللہ صلاحۃ والسلام کی تحریرات پیش کی ہیں جو کہ اعتراض عمومی طور پر کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے نام ماننے والوں کو مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے تو اس کا اس کا تفصیلی جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ظہیر احمد صاحب موجود ہیں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی جی ظہیر صاحب پروگرام میں خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام سوال یہ پوچھنا تھا کہ مثلا پاکستان میں ہر آدمی عاشق رسول بنا ہوا ہے اور اس عاشق رسول ہونے کی وجہ سے سارے پاکستان کا ستیہ ناس ہو گیا ایک دوسرے کو جانوں سے مارتے پھرتے ہیں تو سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہم کو کبھی بھی ایجوکیشنل لیکچر اسکول سے یا کالج یا یونیورسٹی سے نہیں دیا جاتا کہ عاشق رسول بننا کیسے ہے ہم نے کیونکہ اگر صدیق اور امین تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے بھی تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلب ہم کو کوئی ایجوکیشن لیکچر جو ہے نہیں دیا جاتا ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کے ٹی وی کو دیکھ کے ایک دوسرے کی مسجدیں جلا کے عبادت خانے جلا کے عاشق رسول بنا ہوا ہے تو کوئی ایسا پانچ دس منٹ کا کوئی ایسا راز بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا سکیں اور خود بن سکیں جی بہت شکریہ ظہیر صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے یہ آپ نے بات بات یہ ہے کہ ہر شخص اور جماعت احمدیہ کا ہر فرد بھی آج کے رسول ہے اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ آج کے رسول کہلانا اور اس میں بننے میں بڑا فرق ہے نہ یہ کہ ظلم کر کے بنا جائے بلکہ ایک ایجوکیشن ہے کہ آج کے رسول بننا کیسے اور ہمارے اس پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم یہ دنیا کو بتائیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آج کے رسول اصل میں بننا کیسے ہے اور یہی تحریرات بھی ہم نے پیش کی کہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی ہے آپ کی اطاعت ہے آپ کی محبت ہے آپ پر درود بھیجنا ہے آپ کے احکامات پر عمل کرنا ہے تب ایک انسان آج کے رسول صحیح معنوں میں بنتا ہے میں غلام مصباح صاحب سے درخواست کرتا ہوں جو انہوں نے آخر پہ یہ عرض کیا ہے یہ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ یہ اس بارے میں کچھ بتایا جائے بالکل زبان سے تو کہنا کہ ہم عاشق رسول ہیں جی یہ تو آسان ہے جی لیکن عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا جائے جی محبوب کی زبان سے نکلی بات کو پورا کرنا یہی عاشق جی کی خواہش ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا ہے و من سالم المسلمون ہی و ہی صحیح کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں جی تو اگر اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو وہ مسلمان ہیں اور اگر نہیں ہیں تو حدیث آپ کے سامنے ہیں اور اس نے کی اطاعت بھی کی اگر اس سے ہاتھ سے محفوظ ہے اس حدیث پر عمل کرے گا ہاں۔ تو وہ یعنی یہاں آپ دیکھ لیں کہ ایسی گندی زبان استعمال کی جاتی ہے جی کہ عوام الناس تو دور جو علماء کے لانے والے ہیں یہ پچھلے سال بلکہ اسی سال شروع میں فروری میں اسلام آباد میں ایک بڑا مجمع لگا تھا تو اس میں جو علماء نے زبان استعمال کی وہ تو اب سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے اتنی گندی گالیاں انہوں نے بکیں اور بلکہ ایک اینکر نے پاکستان ٹی وی پروگرام میں کہا اب ظاہر بات ہے وہ علماء حضرات تھے جو ایسی زبان استعمال کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو علماء حضرات نے گالیاں ارشاد فرمائی جی۔ کیونکہ علماء جو ہیں وہ تو گالی نہیں دے سکتے وہ تو گالیاں ارشاد فرما سکتے ہیں یہ زبان یعنی ان کے الفاظ تھے ایک اینکر کے پاکستان کے تو اور بہت دو تین دن تک انہوں نے اسلام آباد میں ڈیرا لگائے رکھا تو ظاہری بات ہے وہاں اس طرح واش روم اور ٹوائلٹس وغیرہ بھی نہیں ہیں تو وہ پھر جو گرین ایریا ہے اس کو انہوں نے گندہ کیا تو جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے چودھری نثار صاحب انہوں نے آ کے پریس کانفرنس نے کہا کہا یہ دونوں کہ انہوں نے جو گند ڈالا ہے تو ان کی مراد دونوں طرف تھی کہ زبانی یعنی زبان سے جو انہوں نے گالیاں دی ہیں اور گندی زبان استعمال کی ہے اور آگے یہ تو یہ ان کا حال ہے یہ زبان سے محفوظ ہیں مسلمان دوسرے تو وہ زبان سے محفوظ ہونا یہی بات تو آئے دن ایسی گندی گالیاں دی جاتی ہیں تو اور لڑائیں جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں تو اس لیے حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں یہ بھی فرمایا کہ لا ترج بادی کفارن میرے بعد کافر نہ ہو جانا وہ کیسے یزر وہ بعض حکم رکاب عباس کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو یعنی ایک دوسرے کو مارنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا تو اب اس کو آپ حدیث کو دیکھیں اور پاکستان میں دیکھیں کہ ٹارگٹ کلنگ اور فرقے کے نام پہ قتل کرنا وہ بیچارے کوئٹہ میں جو شیعہ برادری ہے کتنے ان پر حملے ہو چکے ہیں اور پھر کئی حوالوں سے جو ہے یہ قتل و غارت جاری ہے تو اس حدیث کی روح سے کون مسلمان رہ جاتا ہے پاکستان میں جی یا آپ اس کو باہر لے جائیں شام میں جو لڑائی چل رہی ہے تو اسلامک اسٹیٹ کہہ کے دوسری طرف مسلمانوں کو ہی قتل کیا جا رہا ہے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ دوسروں کی گردن مارنا یہ کفر ہے اور میرے بعد کہیں کافر نہ ہو جانا بہت شکریہ اصل میں نصیر ظہیر صاحب جو محبت کا مضمون ہے وہ یہی ہے کہ کامل پیروی کی جائے اور اطاعت کی جائے اور حضرت مسیح محدود علیہ صلاۃ والسلام نے بڑے خوبصورت ایک شعر میں بیان فرمایا ہے کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل بر میرا یہی ہے تو دل بر میرا یہی ہے سے مراد یہی ہے کہ جو کامل پیروی حضرت مسیح محدود اللہ والسلام نے کی ہے وہی عام مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے ہمارے ساتھ ناصر صاحب تالیف النائن پر موجود ہیں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناصر صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام آپ سب کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ناصر صاحب ہاں جی میں نے ابھی ریڈیو کھولا اور وہ کافر کے بارے میں تشریح ہو رہی تھی کون سی لیکن میرے پاس ایک مرزا غلامہ قادیانی صاحب کی نا ایک کتاب ہے حقیقت الوقی صفا ون سیونٹی نائن مرزا صاحب نے لکھی ہے یہ اس یہ میں جب پورا پڑھوں گا تو پلیز اس کے بارے میں بتانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ ہو علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا رسول کو بھی نہیں مانتا کیونکہ میری نسبت خدا رسول کی پیش گوئی موجود ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ آخری آخر زمانے میں میں میری امت سے ہی مسیح ماؤد آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ میں معراج کی رات میں مسیح نے مریم کو نبیوں میں دیکھ کر آیا ہوں جو اس دنیا سے گزر گئے اور یا شہید کے پاس دوسرے آسمان میں ان کو دیکھا ہے اور خدا نے میری سچائی کی گواہی کے لیے تین لاکھ سے زائد زیادہ آسمانی نشان ظاہر کیا اور آسمان پر خصوص رمضان میں ہوا اور جو شخص خدا اور رسول کے احکام کو نہیں مانتا وہ قرآن کی تقزیب کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نشانیوں کو رد کرتا ہے اور مجھ کو باوجود صدحہ نشانیوں کو مفتری ٹھہراتا ہے تو وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے اگر وہ مومن ہے تو بوجہ افطرا کرنے کے کافر ٹھہرا کیونکہ میں ان کی نظر میں مفتری ہوں میری نظر میں مرزا صاحب مفتری ہے تو کیا میں آپ کی نظر میں کافر ٹھہرا پلیز اس کا مجھے جواب چاہیے پلیز تھینک یو جزاک اللہ جزاک اللہ ناصر صاحب اس کا جواب تو آپ نے اس تحریر میں ہی پڑھ دیا ہے کہ حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خدا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق میں آیا جو مجھے نہیں مانتا وہ ان کو بھی نہیں مانتا اصل یہ جواب ہے اس کا لیکن بہرحال میں مصباح صاحب سے درخواست کرتا ہوں جی مصباح صاحب نہیں یعنی بالکل ٹھیک ہے کہ محدود علیہ السلام اندر فرما گئے ہیں جی کہ یعنی یہ کس کے بارے میں آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فائدہ رائے تو منہ ہو فبا یہ او ہو صحیح کہ جب تم اس کو دیکھنا تو ضرور اس کی بیت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ امت مسلمہ میں کئی اولیاء نے مجد الدین نے آنا ہے لیکن آپ نے ایک شخص کے بارے میں تاکیدی حکم فرمایا ہے کہ ضرور اس کی بیت کرنا وہ کون ہیں وہ امام مہدی ہیں تو یہ جو ناصر صاحب نے حوالہ پڑھا پہلے بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ جی اور اس میں جو جواب نظر آ رہا ہوتا ہے شاید وہ سمجھ نہیں پاتے یا اس کو ویسے گول کر جاتے ہیں تو مسیح محمد علیہ السلام نے اس اقتباس میں واضح فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تقزیب کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب یہی ہے کہ جو پیشگوئیاں انہوں نے کی ہیں جی اللہ اور اس کے رسول نے اس پر ایمان لانا ضروری ہے جی تو جب آپ نہیں ایمان لائیں گے تو آپ اپنے رسول کی نافرمانی نافرمانی اور تقسیم کرنے والے ہیں تو اسی روح سے آپ نے یہ بات بیان فرمائی اس لیے یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے من انکارہ اب نبوات ہی فقط کا فر کہ حضرت آنے والے مسیح جو ہیں وہ لازمن اللہ کے نبی ہیں اور جنہوں نے بھی ان کی نبوت میں انکار کا انکار کیا وہ کافر ہے تو یہ تو ناصر صاحب آپ کے اپنے فتوے ہیں اور مسیح محدود السلام نے تو صرف آپ کو یاد دلایا ہے کہ یہ جی۔ امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے تو اب جب میں آ چکا ہوں اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آئندہ کسی مسیح نے نہیں آنا جی اگر آیا تو میں جھوٹا اگر نہ آیا تو پھر آپ سوچیں کہ واقعی وہ آ ہی نہیں رہا زمانہ حالات بدلتا چلا گیا وہ علامتیں جو قیامت کی ہیں حدیث میں بیان شدہ وہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں تو وہ مسیح کہاں رہ گئے تو جب وہ نہیں آ رہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا حضرت مرزا صاحب کی یہ تحریرات اور یہ دعوے واقع سچے سچے ہیں کہ نہیں تو انہی عقیدوں کی طرف یا انہی باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے جو آپ کے اپنے بزرگان اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں تو مسیح مود اور امام مہدی کو ماننا یہ آپ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ ماننا ضروری ہے جو نہیں مانے گا اس کا کیا حال ہوگا یہ ان سے پوچھ لیں تو یہی بات حضرت مسیح محدود علیہ السلام بیان فرمائی ہے تو جو اگر حضرت مسیح مود علیہ السلام مفتری ہوتے ناوز باللہ تو پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے ایسے بندے کو نمٹنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا اتنے سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مفتری سے نمٹا ہی نہیں اس طرح جس طرح وہ پہلے نمٹتا تھا تو کیا وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مفتری نہیں تھا اور لوگوں نے جھوٹ بول کر اسے اس کے بارے میں یہ فتوی لگائے اور اگر وہ مفتری ہوتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اتنی ڈھیل اس کو نہ دیتا کہ اس کا سلسلہ اتنا لمبا چلتا تو اللہ تعالیٰ کا سلوک بتاتا ہے کہ جو لوگ مسیح محدود علیہ السلام کے خلاف بازبانی کرتے ہیں یا آپ کو جھوٹا کہتے ہیں وہ اس معنوں میں آتے ہیں جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس سے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جی. اللہ قزہ اب آیات اللہ کہ یا تو وہ مفتری ہے یا پھر جو اس کو جھٹلا رہا ہے وہ ظالم ہے اور سب سے بڑھ کر یہ جو اس میں حضرت مسیم علیہ السلام نے بات بیان فرما دی کہ یہ پیشگوئیاں ہیں یہ پیشگوئیاں جن کو جی جی مسلمان نہیں مانتے اور یہ ناصر صاحب خود اس بارے میں سوچیں کہ ایک مسلمان اگر خدا اور آج کی بات نہیں مانتا وہ ان کے نزدیک کیا ہے <laughs> جی جی سامعین یہ تھا پروگرام ریڈیو احمدیہ اس وقت پروگرام کے ہم اختتام میں اختتام میں پہنچ گئے ہیں میں تہ دل سے شکر گزار ہوں تمام سامعین کا جو بڑی باقاعدگی سے اس پروگرام کو سنتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے میں بہت شکر گزار ہوں اسی طرح میں وہ مکرم غلام مصباح صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور انہوں نے سوالات کے جواب دیے اسی طرح ہمارے ساتھ آج کنٹرول پر صبا الحق صاحب تھے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں بڑی محنت سے وہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں مصباح صاحب اس وقت ہمارے پاس آخری دو منٹ ہیں اگر آپ کچھ بات بیان کرنا چاہیں تو اس پروگرام کو پھر ہم ختم کرتے ہیں جی، اس میں محدود علیہ السلام کے بعض چھوٹے چھوٹے حوالے میں پڑھتا ہوں جی یہ آئینہ کمالات اسلام وہی اٹھارہ سو چورانوے کتاب ہے اس میں مسیح علیہ السلام لکھتے ہیں اور حال میں جو ہمارے بعض ہم مذہب بھائی مسلمان کے علا کر اس روشنی سے منکر ہیں نہ قبول کرتے اور نہ صرف کے دل سے آتے اور آزماتے ہیں جی اور کافر کہنے پر کمر باندھ رہے ہیں ادم مسیم علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ہم مذہب بھائی مسلمان جی تو بھائی مسلمان بھائی مسلمان یہ آئینہ کملات اسلام میں حضور نے فرمایا ہے یہ روانی وال جیل نمبر پانچ صفحہ دو سو بائیس اسی طرح مسیح محدود علیہ السلام کرامات و صادقین عربی کتاب ہے اس میں حضور فرماتے ہیں کا سمیت می الاخوان کفر تمونی و قذب تمونی تو اس میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و بادہ انی کا سمے تو الّّّم الاخوان کفر تمونی کہ آپ مسیح علیہ السلام یہ کتاب شروع فرما رہے ہیں کس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اس سے آگے پھر الحق لدھیانہ مباحثہ لدھیانہ کتاب ہے یہ جل نمبر چار ہے روحانی خزین کی صفحہ نمبر انیس اس میں اعظم مسیح محدود علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں سوچتا ہوں کہ ہمارے بھائی مسلمان معاہدین نے کس قانون قطعی اور یقینی کی روح سے ان ان تمام احادیث کو واجب العمل ٹھہرایا ہے جی۔ کنہوں نے ہمارے بھائی مسلمان تو آپ ان کو ہمارے بھائی بھی کہہ رہے ہیں اور مسلمان بھی کہہ رہے ہیں جی تو محض یہ دھوکہ ہے جو مولوی حضرات دیتے ہیں عوام الناس کو کہ انہوں نے تو آتے کہہ دیا جو انہوں نے نہیں مانے گا کافر ہے اور یہ ہے وہ ہے تو یہ درست نہیں ہے یہ اٹھارہ سو چورانوے پچانوے کے حوالے پڑھ رہا ہوں آپ کے دعوی معموریت کے پانچ سال بعد کے حوالے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بھائی اور مسلمان جی بہت شکریہ غلام مصباح صاحب سامعین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا انشاءاللہ آئندہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں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 زندہ باد فدتك النفس يا خير الأنام رأينا نور نبئك في الظلام رأينا آية تسقي وتروي وتشفي الغافلين من السقام رأينا النيرين كما أشرتا قد انخسفا لتنوير الأنام بحمد الله قد خسفا وكانا شريكي محن أيام الصيام أتانا النصر بعد ثلاثمائة وبعد مرور مدة ألف عام بدا أمر يعين الصادقين ولا يبقي شكوك ذوي الخصام فليس لمنكر عذر صحيح سوى التسويل زورا كالحرام فهذا يوم تهنية وفتحا وتنجية الخلائق من أثام ولا يدري الخفايا غير ربي وما الأقوام إلا كالأسامي ونحن الوارثون كمثل ولدا ورثنا كل أموال الكرام ومن رام فأين يفر منا وإن النازلون بأرض رامي وردنا الماء صفوا غير كدرا ويشرب غيرنا وشل اللجام سيبكي حين يضحكنا القدير وقلنا الحق من غير احتشام وإني سوف يدركني إله عليم قادر كهفي عرامي أأنت تكذبن آيات ربي أأنت تعاديا سبل السلام لنا من ربنا نور عظيم نريك كما يرى برق الحسام لا حلو اسمع بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو وفي هموم كندا وفي كل مكان في العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق أرحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام كما عودناكم أعزائي هذا البرنامج يبث كل يوم سبت من الساعة العاشرة إلى العاشرة والنصف مساء بتوقيت تورنتو كما يمكنكم أعزائي الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق اف ام على التردد 100.7 كما يمكنكم الاستماع للبرنامج باستخدام الانترنت من خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى الموقع www.voiceofislam.ca بالدخول إلى الموقع أعزائي ستلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة فيمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال وقت البرنامج أو بعد البرنامج كما يمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa.voiceofislam.ca أعزائي يسرني استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت البث البرنامج وبعد بث البرنامج على رقمين واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعيد الرقم واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أو على رقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أربعة واحد أربعة واحد صفر اثنان اثنان في هذه الحلقة أرحب بضيفي الأستاذ راكان المصري السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وأرحب أيضا بضيفين السيد يوسف السلام عليكم والسيد علي أيضا السلام عليكم الإخوة في البرنامج هنا يريدون أن يسمعوا عن فكر الجماعة الإسلامية الأحمدية فحضروا إلى الاستوديو ليسمعوا عنها ويتعرفوا عن معتقدات الجماعة ولماذا هي أهمية الجماعة وضرورتها في هذا العصر وما معنى الجماعة الإسلامية الأحمدية لذلك سنخصص هذه الحلقة للتعريف بالجماعة الإسلامية الأحمدية وبعض عقائدها سأبدأ البرنامج بالحديث عن بعض أفكار الجماعة الإسلامية الأحمدية لكي يتعرف الإخوة والإخوة المستمعون إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية وما هي الجماعة الإسلامية الأحمدية أولا وقبل كل شيء نحن مسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى ديننا هو دين الإسلام ولا كتاب لنا إلا القرآن ولا نبي لنا إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة الإسلامية الأحمدية ليست بدعة جديدة وليست دين جديد هذا أمر مهم يعني يجب على المستمعين الكرام أن يفهموا ويعوا هذا الأمر لسنا بدين جديد وليس لنا معتقدات مبتدعة جديدة لم نأتي بمفاهيم هي غير موجودة في السابق في المسلمين في رسول الله بما قاله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء رضي الله عنهم لماذا؟ لأن دين الإسلام لا يعوزه زيادة ولا يعتوره نقصان ولا زيادة ليس فيه زيادة وليس فيه نقصان لكن الجماعة الإسلامية الأحمدية هي جماعة تجديدية في الإسلام يعني جاءت لتجدد أفكار الإسلام كما نقول في البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الدين قد أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل الدين وأكمل كل شيء ولكن تعرفون مع مرور الزمن هذا البيت يتراكم عليه الغبار فلا بد يعني يصل الى مرحله ان هذا الغبار لا يستطيع اي شخص عادي ان ينفض هذه الغبار هذا الغبار من هذا البيت ويجدد الامور التي هو في البيت لذلك قد بعث الله سبحانه وتعالى نقول المسيح الموعود والمهدي المعهود سيدنا ميرزا غلام احمد القادياني عليه السلام لتنظيف هذا البيت من الغبار الذي تراكم عليه على مرور الزمن وعلى مرور الوقت إذا المهمة هي تنظيف الأفكار الخاطئة التي تراكمت خلال مرور الزمن في هذا البيت وليس أننا نأتي ببيت جديد مع العكس البيت مبني وقد أكمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولكن لم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انتهى هذا الامر ان المسلمين لن ينحرفوا لا بل اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلمين سيصيبهم ما اصاب بني اسرائيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سبل من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو رايتموهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه فاذا هذا البيت ما, ما سيصيب المسلمين ما اصاب الاقوام السابقه وعندما كان يصيب الخلل ويحدث خلل في الامم السابقه كان الله سبحانه وتعالى يرسل من عنده انبياء كما ارسل بعد موسى عليه السلام من يجدد يعني كل الانبياء الذين جاءوا بعد سيدنا موسى عليه السلام صاحب الشريعه الذين جاءوا من بعده هم جاءوا لتنظيف الافكار وارجاع الناس الى ما اتى به سيدنا موسى عليه السلام كذلك الجماعه الاسلاميه الاحمديه فهي جاءت لتنظيف هذا البيت ولارجاع الناس الى المفاهيم الصحيحه التي هم ابتعدوا عنها قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبعده فيش إذا سيحدث الخلل أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث الخلل في مفاهيم المسلمين وسيبتعد عن المفاهيم الصحيحة وعن الأهداف السامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يرسل الله سبحانه وتعالى مبعوثا منه وهو الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام إذا أعود وأخبر ونخبر المشاهدين ونخبركم أن الأمور التي نحن نعتقد بها كما قلت ديننا الإسلام لا كتاب لنا إلا القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا نحن نؤمن بالله الفرد الصمد الذي لا اله الا هو نؤمن بالملائكه نؤمن بيوم البعث نؤمن بالجنه نؤمن بالنار ايضا نصلي الصلوات الخمس المعروفه كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن الفرائض ايضا ولدينا مسجد ربما وانتم جئتم رايتم المسجد ف هناك من يقول أن لنا قبلة أخرى <laughs> يعني قبلة لقادية فهذا الأمر غير صحيح فيمكنكم أن تروا أن قبلتنا هي مكة ولكن هناك أمور جاء بها المسيح الموعود عليه السلام يمكن أن نقسمها بشقين أمر يتعلق بالمسلمين وأمر يتعلق بغير المسلمين ما يتعلق بالمسلمين قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجيء المهدي الذي هو سيكون حكم عدل يعني المسلمين سيفترقوا من بعده إلى فرق لن يتفقوا فيما بينهم وهذا هذه الفرقة ستسبب مشكلة كبيرة على الإسلام فهو سيأتي سيكون حكما هذا فيما يتعلق في المسلمين ويصلح شؤونهم ويصلح أحوالهم الشق الآخر عندما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وأمكم منكم أو إمامكم منكم هناك رواية أخرى فهذا يتعلق بغير المسلمين وخاصة المسيحيين لذلك سمي المسيح لأنه سيصلح أمر مهم قد فسد في المسيحيين وهو الذي من مهامه كما نقول كسر الصليب الذي الذي سيكسر المفهوم تأليه العبد وتأليه الإنسان وسيكون ذلك من خلال الأناجيل التي بين يديهم من خلال الكتب التي بين يديهم سوف يوضح ويبين ويثبت حضرة المسيح الموعود والمهدي المعهود مرزا غلام أحمد هذه الأمور ويثبتها بين الناس ف سأوجه الآن وأسأل الأستاذ ركان هل يمكن أستاذ ركان أن تخبرنا عن عن امر مثلا بينه حضره المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام كما قلنا هو ينظف البيت مثلا فيما يتعلق بامور المسلمين ما الذي اصلحه؟ جزاكم الله بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد طبعا هناك مما تفضلتم اتهامات كثيره أطلقت ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية بوصفها دين جديد نبي جديد كتاب جديد قبلة جديدة كل هذه الأمور طبعا ومن الحكمة والعدل أن لا نحكم على أمر دون الرجوع إلى المصدر الرئيسي يعني عندما يقول أن نقول أن فلانا قال من قال من قال لك أن فلان قال نقل عن فلان أن فلانا قال لكي نكون هناك في مرحلة اليقين الكامل بأن هذا الكلام صحيح نسأل صاحب الأمر هل هو فعلا قال ذلك أم لا كجماعة إسلامية أحمدية طبعا أولا كما قيل لم تأتي بشيء جديد إنما حقيقة أحيت المفاهيم الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم على مر الزمان تعرض المسلمون كما تعرضت الديانات الأخرى للانحراف يعني لم آآ آآ لما قال الله سبحانه وتعالى عن رسول صلى الله عليه وسلم انزل عليه الآية اليوم أكملت لكم دينكم طبعا كلنا يعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان وكلنا نصلي ونؤمن بهذه الأركان سواء أركان الإسلام وأركان الإيمان ولكن لم يخبر ولم يقال بأنكم أنتم كمسلمون قد أنتم الناجون وأن طريقكم لن تنحرفوا وكل هذه الأمور إنما معروف وواضح للعيان ما يحدث الآن من انحرافات المسلمين إذا من ناحية مجيء الإمام للإصلاح كل الظروف تشير أن حال المسلمين ليست هي الحال التي يرضى عنها أي شخص التي يرضى عنها صحيح. ويقبل عنها أي صحيح. مسلم نرى ما يحصل وكيف كيف يعني نتقاتل فيما بيننا وكم هي فرقة الأحزاب وكل حزب إسلامي يرأس شيخ وإلى آخره وكل شيخ يكفر الشيخ الآخر حتى أصبحت كل الفرق تكفر بعضها البعض ف من من هذا الباب اذا اردنا ان نعرف هل هذه جماعه هي الجماعه التي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه في اخر الزمان ستكون هناك بعثه ثانيه للاسلام يجب الرجوع الى مصادر هذه الجماعه وما جاء به مؤسس هذه الجماعه يعني لنتحرى صدق هذه الجماعه يجب ان نتحرى مؤسس صحيح. هذه الجماعة إذا ثبت لدينا أن مؤسس هذه الجماعة صادق في دعوة جاء بما حمل إليه من مهام كان قد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار عليها إليها سابقا بأن من سيجيء في آخر زمان ستكون تنطبق عليه هذه الصفات ف اذا اذا كان هو صادق فما كل دعوه صادقه نعم. واذا كان كاذب فكل دعوه نعم. كاذبه يعني ننظر الى المؤسس اولا دعوه اذا ثبت صدقه فثبت الدعوه واذا ثبت كذبه ثبت الدعوه كل ما يحاك ويقال عن الامور الفرعيه تصبح هباء منثورا إذا كان المصدر غير صحيح وكل هذه الفريات يصدق بها لاحقا إذا كان مصدر هذا الكلام صادق وهو الشخص الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال يعني لل لل عن صدق المؤسس وما هي المعايير التي تطبق عليه لم نحن لم نضع معايير إذا تريد أن تخبرنا الآن هناك معايير مطبقة طبقت لكل الأنبياء وسوف تخبر الآن مثلا عن معيار من هذه المعايير قد تحقق وبذلك يتحقق من خلال صدق المسيح المعادة والسلام هذا المنطق هذا المنطق لأنه صحيح. يعني المعايير التي وضعت لست أنت من وضعتها ولست ولا. من وضعها وليس المؤسس من وضعها وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضعها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم, في القرآن الكريم وضعها وطبقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. وتطبق على كل مرسل من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله نعم. هذه المعايير في القرآن الكريم. وأول معيار نتكلم عن أول معيار الآن يقول الله سبحانه وتعالى وقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون في حياة مرسل أي مرسل من الله سبحانه وتعالى هناك قبل البعثة وأثناء البعثة وما بعد البعثة هذه الأمور الثلاثة قسمها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهي دلائل صدق أي مرسل فينظر إلى حياة المرسل قبل الدعوة ماذا كان؟ ماذا كان يفعل؟ هذه مهمة بالفعل جدا مهمة ماذا بالفعل كان قبل دعوة ماذا كان, ماذا كان قبل دعوة؟ صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يعرف عندما يعني أراد أن يبلغ قومه بعدما الله سبحانه وتعالى أخبره في غير حراء وبدأ ينزل عليه وحي فبلغ عشيرتك الأقربين أنذر عشيرتك أنذر عشيرتك الأقربين صحيح. صعد إلى الصفا وقال جمع الناس جمع الناس جمع كان مهتم بجمع الناس أخبرهم يا بني فهر يا بني جمع كل قريش يا قريش يا وأخبر الناس يتتبع الناس لكي يأتوا نعم ومن من لم يأتي يعني من أرسل مرسلا من, من, من عنده آه فقال مثلا صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتم أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط من زار الصفا منذ يومين كان هناك شخص يتكلم عن الصفا وقد زار الصفا قال الصفا يا أخوان تلة صغيرة ليس جبل من يتخيل تلة صغيرة يعني كل من وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى, يرى <laughs> صحيح. ما خلف الصفا واضح للعيان فيعني لو أخبر يعني أصدقوه لو أخبرتكم أن خيلا يعني لو نظروا نظروا لا يوجد خيل ولكن لو أخبروا لو نظ... أن خيلا ستغير عليكم الوادي ستغير قالوا ما كذب ما عهدنا عليك كذبا قط هذه نقطة مهمة هذه أهم نقطة مم. في تصديق من المعايير في تصديق المرسلين نعم صحيح ما شهدنا عليك كذبا قط رسالة من أهل قريش على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحكمة الإلهية أن تثبت هذه هذا الأمر ويحفظ بأن قريش قد شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه قبل دعواه نعم رائع صدقوا به ولكن ابو لهب ابو لهب <laughs> صحيح. قبل وبعد صح. فماذا قال ابو لهب <laughs> تبا معروف كل هذا لهذا جمعتنا لهذا جمعتنا <laughs> تمام كلام اذا انكروا ولكن من امن امن اذا نقطه الصدق هي نقطه مهمه جدا الان ناتي لنطبق هذا الكلام على دعوة المسيح الموعود عليه السلام يعني إذا كان من هناك من شهد بصدقه أو بكذبه ينطبق نفس المعيار على على عليه يعني أذكر هناك بعجالة قولين يعني, يعني هل يعني سأقول كسنة الأنبياء عندما يأتون إلى أقوامهم لابد أن تكون حياتهم قبل ادعاء النبوة ثابتة بالصدق ولا يؤخذ عليهم أي مأخذ في هذه المسألة هذا طبق طبقه الأستاذ ركان على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوة حسنة لنا الآن يريد أن يطبقه على مؤسس الجماعة الإسلامية حضرة مرزا غلام أحمد فيريد أن يخبر ماذا كانت الشهادة لحضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية قبل ادعائه أنه هو المسيح الموعود طبعا لا يمكن أن يكون هناك شبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يمكن أن يطبق أن أن الإمام مهدي عليه السلام سيصعد إلى الصفا ويخبر بنفس الطريقة هناك طرق أخرى للشهادات المهم شهادة المهم شهادة, شهادة على أنه صادق لم يعهد عليه الكذب يعني هل يوجد مثل هذه نعم الشهادة؟ مثلا من معروف هناك شيخ كبير في الهند يسمى حسين البطالوي محمد حسين البطالوي نعم. حسين البطالوي م يعني كان طبعا في قبل قبل الدعوه كانوا زملاء م يعني كانوا يتدارسون القران وكلهم يعرفوا بعضا وكلهم يعني علماء فالف المسيح الموعود عليه السلام كتاب اسمه البراهين الاحمديه قبل قبل قبل الادعاء قبل قبل ان قبل المسيح المدين ف البراهين الأحمدية لإثبات صدق الإسلام ضد كل الديانات الأخرى المسيحية والبراهما وكل الديانات البوذية في 300 دليل قطعي لإثبات صدقية الإسلام وأحقيته على الـ على الـ على, الـ على الأديان الأخرى فيقول طبعا فيما بعد أصبح هو من ألد أعداء الجماعة الإسلامية الأحمدية وهو أيضا من من كبار العلماء في ذلك الوقت يعني كان رئيس من رؤساء الجمعيه الوهابيه في ذلك الوقت وكان كبير نعم بينهم ان مؤلف كتاب البراهين الاحمديه عديم المثال اذ قل ان اتى الزمان بمثله في الثبات الغريب لخدمه الاسلام ونصرة الدين الحق بالنفس والنفيس والقلم واللسان والحال والقال إن مؤلف البراهين الأحمدية في تجارب أعدائه واختبارات أصدقائه و اللہ حسیب لقاہ ام بشریہ اسلامیتی و تقی وصوقہ مؤلف البراهين احمدیہ في تجارب اختبار و اللہ والله حسيبه لقائم بشریٰ اسلامیتی و وورع وصدوق واؤن طبعا هناك شهادات اخرى ولكن هذه هذه اظن شهاده الان تكفي يعني هذا هذا الامر تعرف يعني الاستاذ كان يعرف ما معنى محمد حسين البطالوي كانوا كما اخبر تفضل زملاء وبعد دعواه اصبح هناك عندما قال ان الله سبحانه وتعالى اخبرني ان انا المسيح الموعود ف يعني افترقا وبدات بينهما المشاكل لكن انظروا الى هذه الشهاده التي سجلها هو بلسانه أن اعترف أن يعني لا يوجد مثل مؤسس مرزا غلام أحمد لا يوجد مثله في ثباته على الإسلام وفي صدق دعواه أو في صدقه كما أخبر كما أخبروا قريش عندما قالوا ما عهدنا عليك كذب يعني نحن نصدقك صح فبلغهم هذا أمر نعم جدا مهم يعني عديم المثال أن إذ قل أن أتى الزمان بمثله في الثبات الغريب لخدمة الإسلام ونصرة الدين الحق الله النفس أكبر. والنفيس والقلم واللسان والحال والقال الله أكبر. وهذا عندما أعلن المسيح موعود عليه السلام دعوة يعني طبعا الشيطان دخل وطبعا لم يؤمن به وكفره وبدأ يحيك المؤامرة ضده وكل هذه الأمور طبعا هذا هذا هذا الدليل يعني بقي لدينا فقط دقيقه يعني هذا الدليل الهام الذي طرحه الاستاذ ركان بالفعل هو دليل مهم حتى ان حدث مع, ما يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ابو سفيان عندما ذهب وقابل هرقل فسأل سأله سأله هل كان يكذب فأبو سفيان يقول يعني لو لم يكن القوم ربما <laughs> كذا قلت كان يكذب فلم يستطع فقال اذا هي من علامات النبوه هي من علامات النبوه وبالفعل يعني الله اراد بحكمته ان يثبت هذه الشهاده من لسان من سيكون بعد ذلك هم من الد الخصوم والد الاعداء لمؤسس الجماعه الاسلاميه الاحمديه الذي هو محمد حسين البطالوي فبهذه الشهاده يثبت اذا صدق الايه أنها تتحقق في حق مؤسس الجماعة الأسلامية الأحمدية فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أشكر ضيفي الأستاذ ركان المصري وأشكر ضيفايا يوسف المحترم وعلي المحترم وأهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين قد انتهى وقتنا لهذا البرنامج اليوم كان معكم معتز القزق من الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام استودعكم والسلام عليكم ورحمة الله ست تمارکر ترف ہوئی پرانا السلام علیکم ورحمت اللہ بھائیو بنیرا اسلامیر پنور جیبون اور پنر جاگرن انوشان وس اف اسلام بنائے آپ ساگتم جاچی ہمیں سائفل اسلام آپ اف اسلام بنلا سنچن جی ٹی ایف ایکش دشمک سات اور سراسر انٹرنیٹے ویس اف اسلام ڈٹ سی ایڈ کے فون کرتے پہ یہ نمبر فور و six four one zero six five two two toll free one eight five five four one zero six five two two آج کے ہم پوتر قورن آلو کے مانو جاتر سے درنر تاگید گلو آپ سے گلو نہیں آلوچنا کرو یہ ہم گتکال شکربار بائتل فتو لنڈنے আমাদের প্রিয় ইমাম হজরত মির্জা মসরুর আহমদ যে খুদ্া প্রদান করেছেন তা আমরা শুনব আমাদের মিশনারি জনাব তারেক মোবাশের সাহেব ইউকে থেকে তিনি আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন আসসালামু আলাইকুম মৌলানা সাহেব শুনতে পাচ্ছেন আপনি যদি সংক্ষেপে ہمارے خود آپ کو شروط در ادے دریں آوازیں بدھا ایکسیا ہو ہلو ہما ہمارا فری آسب جیت ہمانک تھی ہوستے سے کچھ کن مدد ہی ڈاکٹر سلیم خان صاحب آپ جدی ہم پوتر قوران ساستھ پریچر سمبندے السلام علیکم سمانت سروت بیند گت سپت پبتر قرآن سورا بکرار دوکے ہم تیوان ارتھا بھیدسمت اور ساتھ سمت خبر خاور بہت ساتھ ہمپرکی بےپارے آلپ کربد تہارات جانے ہوتاچنتار دوا بولتے چاہیے پوتر قورنے سورا آتاؤار ایک سو آٹھ نمبر آئے اللہ تعالی بولیں اواللہ اہبول متاہرن اللہ تعدے بھلوسین جا شتا وبترتاچنتا اولیمبن کرسلام پریچنتارپرن شکا پردان کر یہ پچھنتا شو دہ نئے برن مانسک اور آدھاتمک رسول کریم صلاح السلام پریشک پچھنتا کے ایمان ایکج کے جوکار رکھتے ہوجر کپڑ چوپڑ کے پریچن راخار کتا بلاج کوچن راخار کتا بلا جمن شارکتار بارے اسلام جو شکا دھمت پانچ بار نماز پورے اجو کرار آدی پبتر قرآن شروف سورا معیدار سات نمبر آیا یہ چارٹی فرجر کتا بلا ڈاکٹر سلیم خان صاحب ہم آپ فرب ہمارے سنجکے جناب تارک مب صاحب آپ سنتے پاس ٹھیک مت ست کرم پنج کرانے ستکار ممین کی ست کچھ کا بولے پر جائے پناہ سب آپ اللہ رچنا سمگر تک ترقی ہزر اور شدمات مند کاج پریہ پاپت تھکار نئے برم پنجن ست کچھ کر ستنے پر خودا اور باندار ادھکارتی آج بولیں جی مان جنے مانش کار سامنے کرتے نا پپ کرتے نا ہزر بولیں جاگتک سرکار جن آئی کرتے برتھ منشن کی جگپتی خود ہردا ست پاپا پڑھار ستھی میرے ایک مانوش فرسط ہو جائے خدار ستائے پورا ارتھ ہل تر سب گنگ بش دیکھے ہمل کر ہماچی اللہ ادشر مالک سامنے علی اللہ نبی جیون چرت آپ پر شدہ آپ اف اسلام بنلا سنچن جی ٹی ایے hundred point seven F M سراس انٹرنیٹے وس اف اسلام ڈٹ سی ایم پرشن کرتے ہیں یہ نمبر فور و six four one o six five two two پروتا بندرا آپ پورا خودباٹی آل اسلام ڈٹ ارگ اتوا آمدیہ بنلا ڈٹ ارگ یہ ٹھکانا جی دیکھتے اور سنتے پڑھتے پڑے ڈلیم خانے آپ شرطر بند پبتر قوران سورا معیدار سات نمبر آئتر آلوکے اجور جو چارٹی فرض ہاتھ دھوا مک دھوا متا مچھا پا دھوا سو یہ مدد جو مہان ویجانک پرجا رہے کم بنیاد حضرت رسلیم جو ہے ہمیں ہاتھ دیکھے تر مکھ دے متا مشتے ہوتے تو کت بڑانک پرجا رہے سائنٹیفکلی کبھی ہمیں پرما دیکھتے پائی ڈبلوچؤ ملینس اف ڈلار آئی واج وارکیم اوت دن ہائی دو ہزار دس اور اگار سال ساتھ لوگ مارا جائے تو گلیتے ڈیمنسٹریشن کراؤ ٹو واش ہینڈس تو یہ ہینڈ واش ہاتھ میں پچاس باغ سنکمنٹ مانس کے بچانا جائے آپ پر شروت بندرا ہمچارج خان صاحب السلام علیکم آپ پرشن جو پبتر قورنے اللہ تعالی مانس کے مولک دو کرتبیٹی ہر سر کرتب سی آل کے آمدیا مسلم جامات سارا بھی آ مانوسوا کر جاچے اور سمپرتی جو ایک کھیت آپ کچھ کروہنگا ریفیوجر بنسے ایسے بن سرکار ساتھ اپنا کادھے کادھ ملے روہنگ سیوا کرپارے انگلو ہمر دھنیہ چمتم کرمات بن پک نگن چیزیں مانوتار چیتن ہوئے گھٹن چیٹا جا سکتے ہیں دیکھ مت ایک آپ چیزیں پچ لکھ آشی ہزار گسٹ راتارا چڑی آپ دکن چٹ اچھل ٹیکنافے اور بہت کئے مدد سب چیز بڑی نام ہوتے کت ایک کتال تھان چارے من ہزار شرنارتھی آپ سے چار ہزار نام ہو نام شاملہ درمیر ایک ہزار مانس کے شرنارتھی را خبر مسلم مانسا پیچھے پلنگ ایک مسانیٹھ سوپے پانی سربراہ নেক্সট আমাদের কি পদক্ষেপ চলতেছে আমরা কানাডা থেকে আমাদের হিউম্যানিটি ফার্স্টের মাধ্যমে আমরা ডিসেম্বর এক তারিখে রোহিঙ্গাদের উদ্দেশ্যে এখানে ফান্ড রাইজিং ডিনার আমরা আয়োজন করতেছি আমরা সে ব্যাপারে প্রচারণা চালাচ্ছি দোয়া করবেন যাতে আমরা ভালো ফান্ড রেজ করে আপনাদের প্রোভাইড করতে পারি অনেক অনেক বরকত দান করুন জি আমি এটা বলতে পারি যে হিউম্যানিটি ফার্স্টের মূল মন্ত্রটা যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে قرآن جی۔ شریف اللہ تعالیٰ من الرجیم مانوش کے باشا ہے جائے پر چاہنا کت چاہیے سنت لے جاج ہے دھم دیکھنے سربراہ کتال سیمابے کت دو من رکھیں جا کچھ گنپرجات لکشن ہاتھ دیا لے کر تو آپ شنبر ہمکیپت آپ دا کر پر ڈاکٹر سلیم خان صاحب آپ جدی آپ کریں جی دھنیہ واد ہمیں جو بھی درشک دکشن کرتے چاس جو پرتھمے حضرت رسلام ہاتھ کن دے پلین ہاتر مادمے ہم بہشر ساتھ جگاجوگا ٹاچ کر سب رکم اپریچنتا جیواڑا ہم آستے پڑی تو یہ پچاس باغ جی سنکرم سا ہاتھ مادمے آسے رسکلام ہاتھ دھوؤ ہاتھ دور ندے مک منڈل ایر مدے پڑے ناک کان چوک تو یہ پیتھولجیے پا جائے ہم سوست بکر ایک جن سیک شرل پچاس باغ اسٹیفائل ککاس اریاس یہ چولہے اور کان چامڑائے آپ نے دیکھیں جو مکھمڈل دے پانی مور موچا سب گلو چلے گا فیروز عالم صاحب انگلس علیکم وحمۃ اللہ مانا صاحب آپ سے ہمارے پرشن بہت یہ مانو جاتر میرے سند مختلف مول من آپ مولک تین جانے قرآن شرف درشن دک تو جنشن جگہ سامنے قرآن شریک سوکھ ایارمبے شروط اللہ تعالی اخرا ہل اٹی ربین آلحمد رب ال درشن فلسفی سوندر ناست ہندو بوتھ خریدان مسلمان سکول قورن شرف سمبھن کرتا کر لو ایک جی سرپی بشا ہل ربت رحمانیت جا سبست گنگانبند پہ جن ایک بدر مہیلا کٹاک کرن شرف جہاں پڑھ لکھ لکسفی تر جاسلام کر سارے دکتا درشنپ اللہ پن مدم پن بڑا تحمد بئی اسلامی درشن جو پوستک پورا مشن جگت تو من سا پر لکھ رکھے ہمیں دو پٹر کرتے چاہیے ایک ہل جو پیتھولجیٹ آپ فیشل ہائزین از کز دیکماڈ the leading cause of blindness دینس ہمشکار ہاتھے جن چوکھ چوک پانی دے پریشان کری تھی ہمیں یہ بلائنڈنےس کے مانس کے ہما تو پھر پائرنتا دیشا گیا جو سب چیز بس رک سلپتار کارن یہ آئرن ڈیفسینس اینیمے اور یہ ہے ہکوام تھے ہوکام کسے معٹی پائرچہ پا دھوار ساتھ ساستر جو ایک براٹ سمپرک تو صاحب آپ پورا اجور بھی ایک سائنٹیفک افیکٹ ہمارے کی ہے شریر اور من سے تلے در لینک دھنیہ واد ایسے سنجک آج جناب مولانا سلحمد صاحب السلام علیکم আপনি যদি সংক্ষেপে আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে মানব কল্যাণের ব্যাপারে কোরআন শরীফের যে তাগিদ আছে সেটা সংক্ষেপে দু তিন মিনিটে তুলে ধরেন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা সুরা আল ইমরানের একশো এগারো নম্বর আয়তে উন্নত মোহাম্মদিয়াকে সম্বোধন করে বলেছেন কোন তুম খায়রা উন্নত মুসলিম যে হে মুসলমানগণ আমরা তোমাদেরকে ওনারা কি উন্নত করে বানিয়েছে শ্রেষ্ঠ উন্নত করে বানিয়েছে যাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য উচ্ছেদ করা হয়েছে এই আয়টিতে আল্লাহ তালা উন্নত মুসলিমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তাহলে এই তোমরা সমগ্র মানব জাতির জন্য কল্যাণের কারণ হবে যে জাতির যে নেতা সে তাদের সেবক হয় جی، جی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم আমি پہنچے রাখলাম دست گرہنجھولا ملکی را آرس سوتر دستی دیب অথবা অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে অপরের প্রতি যত্নবান হবে আল্লাহ তালা কাছে সে প্রিয় হবে জি জি জি صاحب جناب سال احمد صاحب جامع آحمدیہ بنار انپوٹر بن آگامی شنی بار ٹھیک ایک ہی آپ چود شتابی ہو گیے پار تما کی